حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیتے تھے اور ان کے درمیان تھوڑا سا بیٹھتے تھے بشر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1103